ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ۖ حمید مجید ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی دیر کے گائے کے بچے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اسے نہیں لگ رہے تو انہیں انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے ان دونوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو قوم لوت کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھیں وہ ہنس دیں تو ہم نے انہیں اسحاق کے اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی وہ کہنے لگی آہ میرے ہاں کیسی اولاد ہو سکتی ہے میں آپ پوری بڑھیا اور یہ ہیں میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے یہ یقیناً بہت بڑے تعجب کی چیز ہے فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہو تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں بے شک اللہ حمد و ثناء اور بڑی بزرگیوں والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کی مہمانداری کرنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے بطور مہمان بشکل انسان آتے ہیں جو قوم لود کی ہلاکت کی خوشخبری اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاں فرزند ہونے کی بشارت لے کر اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ آ کر سلام کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کے جواب میں سلام کہتے ہیں اس لفظ کو پیش سے کہنے میں علم بیان کے مطابق ثبوت و دوام پایا جاتا ہے سلام کے بعد ہی ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے مہمان باری پیش کرتے ہیں بچھڑے کا گو جسے گرم پتھروں پر سینک لیا گیا تھا لاتے ہیں جب دیکھا کہ نو وارد مہمانوں کے ہاتھ تو بڑھتے ہی نہیں اس وقت ان سے کچھ بدگمان سے ہو گئے اور کچھ دل میں خوف کھانے لگے سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت قوم لوت کے لیے جو فرشتے بھیجے گئے وہ بصورت نوجوان انسان زمین پر آئے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر اترے آپ نے انہیں دیکھ کر بڑی تکریم کی جلدی جلدی اپنا بچھڑا لے کر اسے گرم پتھروں پر سینک کر لا حاضر کیا اور خود بھی ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے آپ کی بیوی صاحبہ سارا علیہ السلام کھلانے پلانے کے کام کاج میں لگ گئیں ظاہر ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے وہ کھانے سے رکے اور کہنے لگے ابراہیم ہم جب تلک کسی کھانے کی قیمت نہ دے دیں کھایا نہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیمت دے دیجئے انہوں نے پوچھا کیا قیمت ہے آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا اور کھانا کھا کر الحمد کہنا یہی اس کی قیمت ہے جبرائیل علیہ السلام نے میکائل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور آپس میں کہا کہ فی الواقع یہ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل یعنی دوست بنائے اب بھی جو انہوں نے کھانا شروع نہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے سارا علیہ السلام نے دیکھا کہ خود ابراہیم علیہ السلام ان کے اکرام میں یعنی ان کے کھلانے کی خدمت میں ہیں تاہم وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان مہمانوں کی اس عجیب حالت پر انہیں بے ساختہ ہنسی آ گئی یہ روایت تفسیر ابن جریر کی ہے ابراہیم علیہ السلام کو خوف زدہ دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے اب دہشت دور کرنے کے لیے اصلی واقعہ کھول دیا کہ ہم کوئی انسان نہیں فرشتے ہیں قوم لوت علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان کی قوم کو ہلاک کریں سارا علیہ السلام کو قوم لوت کی ہلاکت کی خبر نے خوش کر دیا اسی وقت انہیں ایک دوسری خوشخبری بھی ملی کہ اس نا امیدی کی عمر میں آپ کے ہاں بچہ ہوگا انہیں یہ بھی تعجب تھا کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے وہ پوری غفلت میں ہے الغرض فرشتوں نے آپ کو اسحاق نامی بچہ ہونے کی بشارت دی اور پھر اسحاق علیہ السلام کی یہاں یعقوب علیہ السلام کے ہونے کی بھی ساتھ ہی خوشخبری سنائی اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی تو بشارت دی گئی تھی اور ساتھ ہی ان کے ہاں بھی اولاد ہونے کی بشارت دی گئی تھی یہ سن کر سارا علیہ السلام نے عورتوں کی عام عادت کے مطابق اس پر تعجب ظاہر کیا کہ شوہر بیوی دونوں کے اس بڑے ہوئے بڑھاپے میں اولاد کیسی یہ تو سخت حیرت کی بات ہے فرشتوں نے کہا کہ امر اللہ میں کیا حیرت آپ دونوں کو اس عمر میں ہی اللہ بیٹا دیں گے گو آپ سے آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی اور آپ کے شوہر کی عمر بھی ڈھل چکی ہے لیکن اللہ کی قدرت میں کمی نہیں وہ اللہ جو چاہے ہو کر رہتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں آپ پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہیں آپ کو اللہ کی قدرت میں تعجب نہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تعریفوں والے اور بزرگ ہیں بخاری اور مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو سیکھ لیا جبکہ آپ پر درود کیسے بھیجا جائے تو رسول اللہ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد معلوم هنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم التحیات کے آغاز میں پڑھتے ہیں یعنی التحیات للہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک نہ کہ وہ رائج سلام جو مسجدوں میں بڑی بڑی اونچی اونچی آوازوں سے سلام کے نام پر پڑھا جاتا ہے اس طرح پڑھنا بدعت ہے بلکہ اتحیات پڑھنا یہ سلام ہے جو نبی کا سکھلایا ہوا ہے اور اس کو پڑھنے کی جگہ اتحیات میں بیٹھنے کے وقت ہے نہ کہ مسجدوں کے مائکوں اور دوسری جگہوں میں